حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں زہا یعنی چاشت کی دو رکاتیں پڑھا کروں اور بغیر ودر پڑے نہ سوں اور ہر مہینے میں تین روزے رکھوں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکہتر